سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری بات یہ فرمائی تھی حجاز کے یہودیوں اور نجران والوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور یاد رکھو کہ سب سے برے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا حدیث نمبر تینتیس سو بیالیس مسند احمد